السلام علیکم کیا نام محمد پیارے نبی کس نام سے ہم نے کام لیا رحمت لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا جنت بھی ملی بھی ملا باب ملا قرآب ملا جب ہم نے رسول عربی کے دامن کو دب سے تھام لیا ابو بکر عمر شمان علی یہ دن کے روشن تارے ہیں جنت میں مقام پا لیا جب حق کو ادب سے تھام لیا عباس اکبر اصغر نے شہادت کا بھی جام پیا حیدر کا پسر جب گرنے لگا زینب نے کلے جا تھام لیا گردن پہ چھری جب چلتی تھی کربلا کے بھی ہلتی تھی وہ حق کے خاطر جیتے تھے وہ حق کے خاطر مرتے تھے ہم دیوانے ہیں اس کے محمد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 کیوں بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں چاہو گدا وہاں سب ایک ساتھ سو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یا موت کا اثر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یا اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں یا مال اونچے اونچے کچھ کام کے نہیں ہے دو گھر کفن کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے اے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے لفظ السلام علیکم بابا جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت باں باپ کی محبت دلتی ہے کب جہابے باپ جیسی لیوت دلتی ہے کب جہابے پیارے جیسے ہیں خدا کہتے ہیں ان کی الفت سنتے ان کا کہنا کرتے ہیں ان کی خدمت ہم کو انہوں نے پالا تو ہم بڑے ہوئے ہم کو دیا سہارا تو ہم کھڑے ہوئے ہیں اللہ ایسی صفت ملتی ہے کب جہاں میں بابا پہ جیسی لبت ملتی ہے کب جہاں میں پیدا ہوئے تھے جب ہم کمزور کس قدر تھے کچھ جانتے نہیں تھے دنیا سے بے خبر تھے چلنا ہمیں سکھایا کھانا ہمیں سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے اچھا برا بتایا کیجیے ان کی خدمت ملتی ہے جب جاب بابا بھی جیسی لیبس ملتی ہے کب جہاں جو کچھ ہم نے پایا سب کچھ انہوں نے پایا اچھا ہمیں کھلایا اچھا ہمیں نبھایا الولہ سلا کا سب کچھ ہمیں سکھایا مرضی پہ رب کا چل رہا کس پیار سے بتایا اللہ ایسی چاہت ملتی ہے کب جہاں پہ ماں باپ ملتی ہے کب جہاں ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دول سچ پوچھیے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت خدا پہ السلام علیکم میرے اللہ مجھے علم کی دولت دے دے اچھی باتوں کی میرے دل میں محبت دے دے کام دنیا میں کچھ ایسا دکھاؤں کر کے نام اونچا کروں ماں باپ کی ہمت دے دے کام ہر ایک کے آؤں یہ تمنا ہے میری مجھ کو تو حوصلے خدمت ملتی دے دے میرے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 مال فرمایا اور وہ آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے دل کی تمنا اور دل کے ارمان تو یہی ہے کہ بار بار حضرت یہاں تشریف لاتے رہیں اور ان سے مستفید ہوتے رہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں ایسی دل کی تمنا اور آرزو ہے کسی اللہ والے سے سنا ہے کہ جب کسی بستی کے اندر میں اللہ کے برگزیدہ نیک اور متقی ولی کا قدم پڑتا ہے تو اس بستی کے اندر میں سے اللہ جل شانہ سالہ سال کے لیے اس بستی کے اوپر سے عذاب کو موقف کر دیتا ہے تو جب کسی اللہ والے کے قدم پڑنے کی وجہ سے اتنا بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے تو ان کے علوم سے اور ان کی صلاحیتوں سے جب ہم مالا مال ہوں گے تو ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا نوجوانوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بھائی اپنی دل کی دنیا کو کھول کر یہاں پر بیٹھے اور یہ نیت لے کر بیٹھے کہ حضرت کی جتنی بھی ملفوظات ہم سنیں گے اور جو بھی باتیں وہ کہیں گے دل کی گہرائی سے کہیں گے اور دل کی گہرائی سے سننے کے بعد ہم تمام اس کے اوپر عمل کی توفیق اللہ نصیب فرما دے اس کی دعا کر کے اللہ جل شان ہو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے میرے نوجوانوں بیچ میں سب جگہ خالی پڑی ہے میری خصوصیت کے ساتھ معدبانہ گزارش ہے کہ جو جگہ خالی پڑی ہے اس کو پور کر لیں اور جتنا بھی آپ حضرات حضرت کے قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا زبردست فائدہ ہوگا الحمدللہ ہمارے اس آٹھ گاؤں کے اندر میں تقریباً ان بزرگوں سے سنا کہ اٹھارہ سال یا انیس سال کے بعد قاری رشید اجمیری صاحب دامت برکا تم ہمارے اس گاؤں میں تشریف لائے یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے اتنا لمبا عرصہ حالانکہ پورے عالم کے اندر میں ان کے ذریعے سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں اور ہم قریب میں رہ کر محروم رہتے ہیں مولانا عبداللہ کاپت روی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیوانی کے اندر ہو ایسا نہ ہو کہ اتنے قریب میں رہنے والی شخصیت سے ہم مستفیض نہ ہو اللہ جل شاہ نے شیخ اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کے والد محترم جو تھے اللہ ان کی قبر کو انوار سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے عجیب و غریب اللہ نے ان کو کمالات سے نوازا تھا ہم لوگوں نے ان اللہ والے کو کسی مکان کی بنیاد کے اندر میں یا مکان کی افتتاح کے اندر میں یا دکان کی افتتاح کے اندر میں صرف دعا کی غرض سے لے کر ہم نے استعمال کیا حقیقتاً ان کے جو علوم تھے اور فنون تھے ان سے ہم مستفیض نہیں ہو سکے اللہ نے عجیب و غریب اللہ نے ان کو علوم عطا فرمائے تھے متقی اور پرہزگار تھے طلباء کرام کئی ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جو سوالات ہوتے ہیں وہ نوٹ کے اندر میں لکھ کر حضرت کی درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو شیخ کو یہ سوال کریں گے یہ سوال کریں گے یہ سوال کریں گے تو سب بچے بہت سی کتاب کے اندر میں سوالات لکھ کر بیٹھ جاتے تھے اور جب حضرت بخاری شریف پڑھاتے تھے اور جب سبق ختم ہوتا تھا تو طالب علم کہتے ہیں کہ ہم کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی تھی جتنے سوال کاپی میں لکھ کر ہم جاتے تھے ان کے جوابات سواب سوال کے ان کے جوابات آ جاتے تھے سبق کے اندر میں مجھے بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بلسار کے اندر میں میں خدمت انجام دے رہا تھا اور بہت بڑا زبردست ایک مسئلہ پیش آیا تھا اور اس کے متعلق وہاں کے منسپلٹی کے کاؤنسلر تھے اور بہت بڑے زبردست ایک آرکیٹیکٹ انجینئر بھی تھے اور ایک بہت بڑے زبردست حاجی بھائی کانٹریکٹر بھی تھے اور بھی بہت سے حضرات تھے ہم آٹھ یا دس آدمی بلسار سے سفر کر کے شیخ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اس نیت سے پہنچے تھے کہ کچھ سوالات تھے ان کو پوچھنا تھا میں خود اس مجلس میں حاضر تھا ہم نے سوچا کہ وقت کے اوپر جب شیخ کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو وہ سوالات یاد نہیں آئیں گے تو میں نے سوچا کہ بھائی ایک نوٹ بک کے اوپر یا ایک پیج کے اوپر اس سوالات کو لکھ لو تاکہ شیخ کو پوچھنے کے اندر میں کوئی دقت پیش نہ آئے تو ہم نے اکیس سوال مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ لکھے کہ حضرت کو جا کر پوچھیں گے اب شیخ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چالو تھا اس دوران کے اندر میں سوچا کہ بھائی سبق کے اندر میں بھی ہم فائدہ اٹھا لیں اور دس منٹ کا وقت باقی ہے مدرسہ کا وقت پورا ہونے میں تو ہم جا کر بیٹھ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو شیخ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر ہم سب بیٹھ گئے بڑے اکرام کے ساتھ کہا کہ جو مہمان آئے ہیں وہ آگے آ جائیں پیچھے نہ بیٹھیں تو ہم کو آگے بٹھا دیا پھر ہم سے کہا کہ بھائی دس منٹ مدرسے کا وقت باقی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سبق پڑھا لوں مدرسے کے وقت کا اہتمام اللہ والوں کو کتنا تھا عجیب و غریب کا دس منٹ کا وقت باقی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سبق پڑھا لوں حضرت آپ کا سبق سننے کی غرض سے ہی ہم آئے ہیں حضرت آپ کا سبق سننے کی غرض سے ہم تو آئے ہیں کہا ٹھیک ہے میں پڑھا لیتا ہوں آپ بھی بیٹھ جائیے اکیس سوال لکھ کر گئے تھے ہم لوگ دس منٹ کے سبق کے اندر میں اکیس سوالوں کا جواب آ گیا تھا کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے کیسی شخصیت ہے اللہ نے عجیب کشف اللہ نے نصیب فرمایا تھا کہ اکیس سوالوں کا جواب دس منٹ کے سبق میں آ گیا اور پھر بعد میں کتاب بند کر دی اور ہم سے ملاقات کری اور پوچھا کہ کس غرض سے آنا ہوا آنے والے مہمان میرا چہرہ دیکھتے تھے میں ان لوگوں کا چہرہ دیکھتا تھا اور سب مل کے پھر شیخ کا چہرہ دیکھتے تھے بگلے جھانکنے لگے بھائی حضرت جو سوالات لے کر آئے تھے دس منٹ کے کے آپ سبق میں وہ اکیس سوالوں کے جواب آ گئے یہ اللہ جل انہوں نے وہ کمالات عطا فرمائے تھے اور اللہ نے علوم عطا فرمایا تھا جیسا ان سے فائدہ اٹھانا چاہے امت کو وہ نہیں اٹھا سکی الحمدللہ اللہ پاک نے ان کے بدلے میں نعم البدل اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا یہ قاری رشید احمد اجمیری صاحب ان برکت شکل کے اندر میں اب ان سے ہم جتنا بھی فائدہ اٹھائیں وہ ہمارے لیے کم ہے اللہ جل شاہ سے دستبد دعا ہوں کہ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے میں میری طرف سے اور میرے اس آٹھ گاؤں کے منتظمین حضرات کی طرف سے اور ہمارے نوجوانوں بزرگوں کی طرف سے اور پورے گاؤں کی طرف سے میں قاری رشید احمد اجمیری صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں اور تمام کی طرف سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شاہ نے ان کو ہماری اس بستی کے لیے آج قبول فرما لیا بڑی مصروفیت کے بعد بڑی مشغولیت کے بعد اور بڑے لمبے لمبے سفروں کے بعد ہماری دعوت کے اوپر لبے کہتے ہوئے آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے اللہ جل شان ان کی عمر میں علم میں اللہ بے انتہا برکت عطا فرمائے اور امت کو زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کے فیصلے فرمائے اب گاؤں کے امام صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ کچھ حضرن قرآن مجید کی مختصر تلاوت کریں ان کا بھی حق باقی رہ گیا ہے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وَأَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر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 پیر کے ناخن تک گہوارے سے لے کر قبر تک ایک انسان کی زندگی میں جتنے مراحل آتے ہیں ان تمام مراحل میں ضروری روشنیاں جو درکار ہیں وہ اس شریعت میں موجود ہیں اور دی گئی ہیں ایک دین کے راہی کو اور ایک شریعت کے چلنے والے کو کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑتی یہ شریعت ہر جگہ یہ ساتھ دیتی چودہ سو سال پہلے دین آیا چودہ سو سال کے بعد اور چودہ ہزار سال کے بعد بھی اس کی روشنی ایسی کی ایسی رہے گی اس کی تابانی اور اس کی درخشانی اور اس کی جولانی اور اس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اتنا بہترین دین دیا ہے ایک صحابی سے ایک یہودی نے اعتراضن یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا دین عجیب ہے کہ اس میں ٹوائلٹ جانے کا ادب بتایا یہ تو کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے اور واقعی اسلام کا کمال یہ ہے استنجا کا طریقہ بھی بتایا بیت الخلا کیسے جائیں گے کیا جانے سے پہلے پڑھیں گے نکل کے کیا پڑھیں گے سب بتلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کسی جانور کا سوراخ ہو وہاں بیٹھ کر پیشاب مت کرو نقصان کا خطرہ ہے دیکھو کتنی اہم بات بتائی کوئی اندر سے جانور نکلا اور ڈنس لیا تو منع فرمایا فرمایا ہڈی سے استنجا مت کرو اس لیے کہ یہ جنات کی غذا ہڈی میں اللہ نے رکھی ہے فرمایا مینگنی اور روس کے ذریعے سے اور گوبر سے استنجا مت کرو فرمایا کوئی دھاردار چیز کے ذریعے سے استنجا مت کرو فرمایا ہوا کے رخ پر بیٹھ کر استنجا مت کرو ورنہ پیشاب کرو گے تو تمہارے کپڑوں پر چھینٹے اڑیں گے اور فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بھی مت بیٹھو پشت کر کے بھی مت بیٹھو آداب ہی آداب ہے دین پورا ادب سے بھرا ہوا ہے دین نام ہی آداب کا ہے سونے کے آداب بیٹھنے کے آداب کھانے کے آداب بولنے کے آداب چلنے کے آداب بتاؤ نا کون سا ادب نہیں بدلا ہے تو وہ صحابی نے کہا ہاں بیت الخلا جانے کا ایٹیکیٹ اور ادب بھی بتایا ہے شریعت نے اور جسے تم عیب سمجھ رہے ہو یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ جس شریعت میں بیت الخلا جانے تک کے ادب بتا دیے ہوں اس میں بتانے میں باقی ہی کیا رکھا ہوگا جسے تم عیب سمجھ رہے ہو وہ کمال ہے تو دین پورا انتہائی مکمل ہے قیامت تک کسی نئے دین کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کوئی نئی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اتنی بہترین تعلیمات ہے کہ وہ پورے عالم کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں زندگی کا ایک اہم موڑ شادی بھی ہے نکاح بھی ہے شریعت مقدسہ نے اس نے بھی رہنمائی فرمائی سرکار نے خود کئی نکاح کیے اور اپنی بیٹیوں کو بیاہ اور صحابہ کے صحابیات کے نکاح کروائے اور بہت سادگی کے ساتھ کروایا اس دین میں کمپلیکیشن نہیں ہے سادگی ہے سمپلسٹی ہے تکلف نہیں ہے غریب اگر چاہے نکاح کرنا اسے کوئی رکاوٹ نہیں مالدار کرنا چاہے اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ارے بھائی شادی میں بہت بڑا مجمانی ہے خالی لڑکے کی موجودگی ہے اور لڑکی کے والد نے کہہ دیا کہ میں نکاح کرتا ہوں تیرے ساتھ میری بیٹی تو وقت ہو گیا بہ نکاح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تو خطبہ نکاح کیوں پڑھا جاتا ہے خطبہ نکاح اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ مصنون ہے سنت ہے اور جس عمل میں سنتوں کی روشنی نہ ہو وہ عمل بے برکت ہوتا ہے مومن کے ہر عمل میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ سنت کیا ہے کھانا تو سب کھاتے ہیں مسلمان کھانے بیٹھے گا تو سوچے گا سنت کیا ہے سرکار کیسے کھاتے تھے آپ بیٹھتے کیسے تھے لکما کیسے لیتے تھے پانی کیسے پیتے تھے یہ سب سنت ہر عمل میں سنت کو پوچھے گا کون ایمان والا دنیا کے انسانوں کے بارے میں تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا یا کلون کماتا کل اللہ روم یہ تو کھاتے ہیں ایسے جیسے حیوان کھاتے ہیں آج کل تو شادیوں میں بوفے ڈینر ہوتا ہے اس کا نام میں نے بفیلو ڈینر رکھا ہے بفیلو بھی کھڑے کھڑے کھاتا ہے اور وہ شادی میں لوگ بھی کھڑے کھڑے کھاتے ہیں انسان بن کے اور سرکار کے طریقوں کے مطابق کھانا وہ بڑی بات ہے اس کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے جیسے نماز پڑھنے کے اندر مسافر کا بھی خیال ہے بیمار کا بھی خیال ہے معذور کا بھی خیال ہے فرمایا فرض نمازوں میں قیام فرض ہے یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازمی ہے لیکن اگر کسی کے دونوں پیر ہی نہیں ہے تو فرمایا پھر بیٹھ کر پڑھ تو معذور ہے تو معذور ہونے کے ناطے سے اس کو اجازت مل گئی سفر میں جا رہا ہے بیچارہ تھکا آ رہا ہے فرمایا چار رکعت والی نماز کو دو میں کنورٹ کر دیا اور سنتیں معاف کر دی سنتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور بہت اطمینان والا سفر کر رہے ہیں کوئی ہیسلنگ نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ سنتیں پڑھیں لیکن سنتوں میں کنسیشن نہیں رہے گا سنتیں پوری پڑھنی ہوں گی اب اگر کوئی مریض بیٹھ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتا تو کیا کہا پر میں لیٹ کر پڑھ لے ارے لیٹ کر ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا تو کیا کرے کہتے ہیں اشارہ کر لے لیکن نماز جہاں تک ادا کر سکتا ہے اسے چارہ کار نہیں اور اسے آزاد نہیں رکھا گیا کہ ہاں تو فری ہے عمل بتایا گیا فلیکسیبلٹی دی گئی اندر طریقے بتائے گئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیماروں کے لیے تمہارے یہاں کچھ نہیں ہے نہیں بیماروں کے لیے سہولت ہے مسافروں کے لیے سہولت ہے یہ پورا دین سہولت والا ہے یہ بات الگ ہے کہ سہولت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اور ہم خود جو ہے آ بلا پکڑ گلا ہم اور اوپر سے مصیبت خود مولیں تو الگ بات ہے ورنہ شریعت تو مصیبتوں سے چھڑانے کے لیے آئی ہے ہم رسموں کی مصیبت میں جکڑے ہوئے ہیں یہ جکڑ بندیوں سے چھڑانے کے لیے آئی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یورید اللہ بکم السر ولا یورید بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں فرمانا چاہتے ہیں اور تمہیں تکلیفیں دینا نہیں چاہتے کوئی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف دے گا کوئی ماں اپنی بیٹی کو دکھ پہنچانا چاہے گی اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں کیا وہ بندوں کو تکلیف پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما يفعل بعذابكم ان اگر تم اللہ پر ایمان لائے اللہ پر یقین رکھا اعمال صالحہ کرتے رہے شکر گزاری کے ساتھ تم نے زندگی گزاری تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا کیا ملے گا اس کو عذاب دے کر وکان اللہ شاکرن علیما اللہ تعالی بڑے قدردان ہے شاکرن کے معنی بڑے قدردان ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ کن کو کیا دینا ہے تمہارے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ دیں گے جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق دیں گے میں کہاں کرتا ہوں اکثر کہ مومن کے ہر عمل کے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 نے آستینیں چڑھائی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ لڑنے نہیں جا رہا ہے یہ شیطان سے لڑنے وضو کرنے جا رہا ہے اب اس نے زبان سے نہیں بولا کہ میں وضو کر رہا ہوں مجھے نماز پڑھنی ہے لیکن اس کا اٹھنا اور اس کی نقل و حرکت اس کے دل کے ارادے کو بتا رہی یہ نہیں ہے شرح وقایہ میں لکھا ہے کہ دل کا ارادہ اسی کا نام نیت لیکن زبان سے کوئی کہہ لے اچھی بات انمل و بنیات والی جو حدیث ہے اس کا نام ہی حدیث النیا ہے نیت والی حدیث واقعہ کیا پیش آیا تھا اس حدیث کا دوسرا نام ہے مہاجر ام قیس کی حدیث یہ ام قیس کون ہے یہ مہاجر کون یہ مہاجر صحابی کا نام زیادہ تر حدیث کے شراء نقل نہیں کرتے کہ خام خواہ ان کے سلسلے میں کسی مسلمان کو بدگمانی پیدا نہ ہو نام آئے گا تو سوچیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا بدگمانی کسی صحابی کے بارے میں پیدا ہو تو ان کا تو بگڑتا کچھ نہیں ہمارا بگڑتا ہے کہ ایمان خطرے میں آ جاتا ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں بدگمانی کا آنا خود ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کی اصحابی لا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی ابدی ومن ابغضهم غزم فبی میرے صحابہ کرام کے باب میں بہت ڈرنا کوئی جملہ زبان سے نازیبا اور بے ادبی کا نہ نکالنا یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے کیونکہ صحابہ سے محبت وہ کرے گا جو مجھ سے محبت کرے ایک حدیث ہے قاری صاحب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی حب الانصار من المان انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے انصار کون ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دعوت دینا شروع کیا تو مکے والوں نے دشمنی کا سلسلہ شروع کر دیا ہر حق والے کے دشمن رہے ہیں اس لیے نبیوں کے دشمن بہت کیونکہ نبی ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈر تیرہ سالوں تک محنت کی ہے سرکار نے مکہ مکرمہ میں مشرقی نے مکہ پر تیرہ سالوں تک ان میں پچھلے جو تین سال رہے ہیں ان میں مدینہ اور یسریف سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے سرکار ان کو جا کر دین کی دعوت دیتے تھے موسم حج میں ان کو جا کر دین کی دعوت دیتے تھے ہر مومن کا کام ہے اس کا فریضہ ہے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو دینا خود کا دین پر قائم رہنا اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا اب لوگ کہتے ہیں مولانا تم ہم کو کب تک دعوت دیتے رہیں گے میں نے کہا جب تک تم دین پہ نہیں آئیں گے وہاں تک دعوت دیں گے جس دن معلوم ہو جائے گا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ تم دین کے ابل رہا ہے دین تمہارے اندر سے تو پھر چھوڑ دیں گے دعوت دینا پھر غیروں کو دیں گے بچارے جماعت لے کے گیا تھا تو ملنے کے لیے گیا ایک صاحب کو کہاں سے آئے بھائی انہوں نے کہا کہ ہم فلان گاؤں سے آئے ہیں تو کیا وہاں سب سدھر گئے کہ یہاں گئے انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سب سدھر گئے ہم تو خود ہی سدھرنے کے لیے آئے ہیں ہم نے ایسا دعویٰ کب کیا کہ ہم سب کو سدھارنے آئے ہیں ہم تو خود ہی تمہارے پاس سبق پڑھنے آئے ہیں کہ تمہارے پاس دین ہو تو ہمیں سکھاؤ چلو مسجد میں حلقے لگاتے ہیں دین سیکھنے کی محنت ہے سکھانے کی نہیں جب آدمی سیکھتا ہے تو خود سیکھ رہا ہوتا ہے تو دوسرے اللہ کے بندے اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے سکھانے کا لفظ استعمال کر ڈال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ قبطی میں انصار یعنی مدینے والوں کو دعوت دی انہوں نے دین قبول کیا دوسرے سال پھر بڑا طبقہ آیا انہوں نے دین قبول کیا اور سرکار نے کہا میں اگر مکہ چھوڑ کر تمہارے شہر میں آؤں تو کیا میری مدد کرو گے نصرت کرو گے جان لگاؤ گے مال لگاؤ گے میرے لیے تو انصار نے کہا ہم اپنی زندگیاں بچھا دیں گے اپنی جانیں نچھار نچھاور کر دیں گے آپ پر قربان و نثار کر دیں گے آپ تشریف لائیے آپ اور ہمارے یہاں آئیے تشریف لائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں انہوں نے کہا کہ مارا بتری جانے کوئی پن پرکارنی تکلیف تھوی જોઈએ નહીં એવી રીતે જો લઈ જવું હોય અધ વચ્ચેથી તમે મૂકી દો તો નહીં ચાલે ઠેઠ સુધી ને છેલ્લે સુધી તમારે હેલ્પને મદદ કરવી પડશે તૈયાર છો એના માટે તમે એ લોકો એગ્રી થઈ ગયા અને એ લોકોએ કીધું કે અમે કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ હેલ્પને મદદની અંદર રાખીશું નહીં سرکار پہنچے وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا مدینے والوں نے اور آنے والے ہجرتی صاحب کرام کی مدد پہ مدد کی مدد پہ مدد کی اور ایسی مدد کے تاریخ میں ایسی مدد کا کوئی نشان نہیں ملتا بھائی اگر میں اگر نبی انسان ہوں میں کسی کے یہاں آؤں گا تو پانی پلائے گا چائے پلائے گا کھانا کھلائے گا پھر بائی بائی کر دے گا لے جاؤ ہو گیا لیکن انصار جانتے تھے کہ مہاجرین کو یہ کھا پی کر چھوڑ دینے والا مسئلہ نہیں ان کو تو اپنے سینے پہ لے کر رہنا ہے اپنے مکان کھول دیے ہمارے دو مکان میں بہترین مکان تم کو دیں گے کم تر مکان میں ہم رہیں گے دو بزنس ہیں میرے تم کھڑے رہ کر دیکھو کون سی شاپ زیادہ چلتی ہے نفع کس میں زیادہ ہے زیادہ نفع والی تم لے لو بتاؤ نا دل پر ہاتھ رکھ کر کوئی کر سکتا ہے ایسا لوگ بےچارے مہان وبھوتوں کے اندر یہاں ہندوستان میں دو چار کے نام بیان کرتے ہیں میں نے کہا وہ تو بےچارے خود میرے محبوب کی سیرت کے سننے اور پڑھنے کے محتاج رہے وہ دوسروں کو کیا رہنمائی کر سکتے ہیں وہ تو میرے محبوب کے طریقوں کے محتاج ہیں ابن ماجہ شریف میں روایت ہے دنیا میں کسی شخص میں کہیں بھی کوئی بھلائی دیکھو نا سمجھ لو کہ یہ بھلائی اصل میں نبی کی کی ہوئی یا فرمائی ہوئی تو اس کے اندر آئی ہے وہ بھلائی اس سے آگے بڑھ کر دو بیویاں سامنے کر دی دونوں میں سے جو حسین ہیں تمہیں پسند ہیں میں طلاق دے دوں گا عدت گزر جائے گی تم نکاح کر لینا ہمارے یہاں آنے والا کوئی مہمان اگر ایسا کہے کہ تمہاری بے بیوی چھ ایک مٹے کہیں مارا مٹے وچار کرو تو اس کو پانی بھی نہیں پلائیں کہ بھائی جا رستو پکڑ کہیں ہم سر مار کے آؤ بولتا تھا نہیں تارا ہاں کھوپڑی نے اندر کہیں بھیجو چھ کہ گائب تھے گیلو چھ نہیں ہو جائیں گے کچھ تو ہاں، عورت تک چلا جائے گا کیا لیکن حضرات صحابہ نے تو کتنا بڑا کمال کر دیا یوں کہا کہ بھائی تم اچھا اوپر ہوادار بنگلہ ہے وہاں رہنا اور میری حسین بیوی جو ہے اس کو طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر لینا کر سکتا ہے کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہو کہ میں خالی بات کرتا ہوں تو آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے اور اگر ایسا کوئی واقعہ مل جائے میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے مجھے اطلاع دینا کہ تم نے غلط بات بول دی میرا چیلنج ہے کہ آپ کبھی نہیں کر سکیں گے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو مدینے میں جو یہودی تھے وہ دل دل کے اندر جلتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ مدد نہ کرتے نا تو سرکار اتنے مضبوط یہاں آ کے قدم نہ جما لیتے تو وہ دل میں کڑتے تھے انصار پہ غصے ہوتے تھے سرکار نے فرمایا جو انصار سے محبت رکھنے والے ہیں وہ پکے ایمان والے ہیں اس لیے کہ جنہیں مجھ سے محبت ہے ان کو انصار سے بھی محبت ہوگی کہ انہوں نے مدد کی سرکار کی اس بنا پر ان کے ساتھ محبت رکھتے ہوں گے اور یہود اندر سے جلتے ہیں اور اڑتے ہیں کہ یہ تعاون نہ کرتے تو سرکار کی جڑ یہاں اس کی مضبوط نہ ہو جائے اس لیے فرمایا کہ حب الانصار انصار کی محبت ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو بات کیا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے مہاجر ایک ہے انصار فرمایا والذین الدار والایمان من من قبلهم يحبون هاجر الیہم ان کی اثار اور ان کی قربانیوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا مہاجرین نے دین کے لیے بڑی قربانی دی کہ اپنی جائیداد اپنا وطن اپنی بیویاں اپنے بچے سب چھوڑ دیا اور انصار نے اپنا سب کچھ لا کے سرکار کے قدموں میں ڈال دیا یہ دو طبقے ہیں یہ دونوں طبقے بڑے چمکدار تابناک طبقے ہیں جن کے اندر ہمیں ایمان کی چھلکیاں اور بہترین سبق ملتے ہیں اس لیے کہا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ہم نے تو گلے کٹ جانے تک اور زندگیاں قربان ہو جانے تک سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس لیے وہ صحابی جن کو ابھی تختہ تار پر لٹکایا جانا تھا انہوں نے کیا کہا لستو بالی ہی نو پتلو مسلمان الائی شف کان مسرئی وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِنْ يَشَا يُبَارَكْ فِي أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِينَ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم کون سی وادی میں لے جا کر ختم کر ڈالو گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے تو فکر اس کی ہے کہ چراغ جو سرکار نے جلایا ایمان کا میرے دل میں وہ کہیں بجھ نہ جائے فرمایا اگر میں ایمان پر دنیا سے جاتا ہوں نا تو تم کتنے بھی ٹکڑے کر ڈالو گے میرے ہر ٹکڑے میں اللہ برکتیں ڈال دے گا مدینہ منورہ میں سرکار تشریف لے گئے یاد رکھو کہ جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا مدینے کی ہجرت فرض تھی ان لوگوں کے لیے جو دور رہ رہے تھے کیونکہ سرکار وہاں ہے شمع رسالت وہاں ہے تو پروانوں کو وہیں پہنچنا چاہیے لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ پر پرچم لہرایا رضان ہو گئی اللہ کے منادی نے پکار لیا اللہ کا کلمہ بیت اللہ میں بلند ہوا بیت اللہ میں اللہ کا نام پکارا گیا بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے دن کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی چاروں طرف گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار صاحب کرام مکہ مکرمہ میں فتح کی تیاریاں اور فتح کے لیے کنٹرول میں لے رہے ہیں پورے شہر کو اپنی ٹیریٹری میں لا رہے ہیں سرکار کا حکم ہے کسی خاتون کو انگلی نہ لگائی جائے لسٹ ظاہر کیا تھا پندرہ یا چودہ آدمیوں کا یہ جہاں بھی ہو ان کو مار ڈالنا ان کے جرائم ناقابل معافی ہیں ایک عبداللہ ابن قتل تھا وہ استار کعبہ سے چمٹا فرمائے وہیں ختم کر ڈالو یہ بڑا غدار اور باغی اور ایمان قبول کر کے مرتد ہو کے مدینے سے مت کے آ گیا تھا اور سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا بے ادبیاں کرتا تھا گستاخان رسول کی تو سزائی موت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بچے کو ہاتھ نہ لگایا جائے اسلام کی تعلیمات بڑی پیاری تعلیمات ہے پر میں کسی بوڑھے کو ہاتھ نہ لگایا جائے جو تمہارا مقابلہ نہ کر رہا ہو اور جو سوماؤں میں اور عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں انہیں بھی ہاتھ نہ لگایا جائے عورتوں کا احترام کیا جائے ان کی عزت کا پاس و لحاظ کیا جائے بچے مظلوم و معصوم ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا اب رات کا وقت ہو گیا تو جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا اس میں ہندا بھی تھی جو ابو سفیان کی اہلیہ ہیں ابو سفیان نے دین قبول کیا ہے مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر تو ہندا اپنے گھر کے اندر تھی وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا غزب احد کے موقع پر بہت غصہ تھا سرکار کو بڑی ناراضگی تھی کہ انسانیت سے دور ہٹ کر ایسا حیوانی سلوک کیا ہے اس نے اعلان تھا اور لسٹ کے اندر نام تھا کہ اس کو بھی جو ہے جہاں ملے ختم کر دو رات کے اندھیرے میں سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح نکل کر عالم کیا ہے یہ فاتحین کیا کر رہے ہیں اونٹ زبا کیے ہوں گے بکریاں زبا کی ہوں گی جشن منا رہے ہوں گے فنکشن کر رہے ہوں گے خوشیاں منا رہے ہوں گے شادیاں نے بجا رہے ہوں گے آپس میں مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے ذرا ان کا حال تو چل کر دیکھنا چاہیے اور مکہ والوں کی بے بسیوں کا عالم بھی دیکھنا چاہیے مکے والے کیا کر رہے ہیں وہ بھی چل کے دیکھ لیں دبے پاؤں دروازہ کھولا آدھی رات کے بعد سائیں سائیں کرتا ہوا اندھیرا دور سے کہیں سسکیوں کی کہیں ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں کان لگا دیے افسوس کے ساتھ ہندا کہنے لگی شاید وہ آوازیں ہیں اور وہ سسکیاں ہیں ان عورتوں کی سسکیاں معلوم ہوتی ہے جن کے شوہروں کو ختم کر دیا ہوا ان ماؤں کی ہچکیاں ہیں جن کے بچوں کو تلوار کی نوک پر رکھا گیا ہوگا یہ سب خیالات کے ساتھ ذرا ہچکیوں کی طرف اور سسکیوں کی طرف قدم آگے بڑھانے لگی اندھیرے میں آواز تیز تر ہوتی چلی گئی ہچکیاں اور رونے کی آوازیں بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ ایک شور و گل معلوم ہوا اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا اللہ اور بیت اللہ نظر آیا اور تعجب کی انتہا نہیں رہی اس وقت جب کہ دیکھا کہ گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر جنہوں نے پورے مکہ میں کامیابی کا اپنا ڈنکا بجایا رات کے اندھیروں میں سجدوں میں اللہ کے سامنے رونے میں مصروف ہیں مومنین کی شان یہ ہے ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کا عالم یہ کہ دن میں گھوڑوں کی پشت پر سوار تو راتوں کو مسلوں کی پشت پر سوار دن کو گھوڑوں پر اپنی فاتحانہ شان ہے رات کو مسلوں پر اپنی آبدانہ شان ہے توازو آجیزی بھی ان کی ساری ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ تمہاری فتح کا تمہیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے تمہاری کامیابیوں کا گھمن نہیں ہونا چاہیے کامیاب ہو بھی جاؤ تو بھی یوں کہنا کہ اللہ نے کامیابی دی ہماری کوئی حیثیت سرکار جب غزووں سے واپس تشریف لاتے سفروں سے واپس تشریف لاتے تو امت کو سبق پڑا دیا فرمایا آئے بونا تائے بونا آبدونا حامدونا ساجدونا لربنا حامدون ہم روتے ہوئے آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں سجے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کامیابی پر گھمنڈ نہیں ہے فخر نہیں ہے ہمارے سر سجدوں میں اللہ کے سامنے شکر کے لیے جھکے ہوئے ہیں اور فرمایا صدق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا فرمایا وہ نسارا ابدا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی وہ ہزم الحضا فرمایا کہ یہ پورے بڑے لشکروں کو غیر مومنوں کے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا محض تیرا فضل اور کرم ہمارا کوئی کمال نہیں یہاں تو رمضان میں دو قرآن ختم کرتے ہیں تو پچاس آدمی کو کہتے ہیں میں بے ختم کہہ رہا تھا نہیں ہوتا وہاں سے بھی تذکرہ نکالتا ہے کہہ رہا ختم پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ بولے گا تو پھر میں کہوں گا جیسے ماں بہنوں کا نظام ہوتا ہے کہاں سے لائیے گلے کا ہار بہت اچھا ہے نا اصل میں اس کو اپنے ہار کا تذکرہ کرنا ہے لیکن اس کے لیے کوئی بہانہ بھی تو چاہیے لیکن صحابہ کی شان نرالی ڈالی صحابیات کی شان نرالی ہے صبح میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو گئی میں واجب القتل قرار دے دی گئی ہوں لیکن آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا بھی منظور ہے مجھے ایسا منظر رات کو دیکھا جس نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا میں سمجھی تھی کہ پتا کے گھمنڈ میں معلوم نہیں کہ خون کی نتیاں بعد ہو گئے لیکن تم نے تو معافی کے پرچم لے رہا ہے معافی کے پروانے دشمنوں کو دینا شروع کیے تمہاری آجیزی اور تمہاری ان کی ساری پر قربان ہوتے ہوئے میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں سرکار نے فرما جاؤ ان کو معاف کر دیا واجب القتل تھی نا یہ معاف کر دیا چونکہ میرے دروازے پر کلمہ پڑتی ہوئی آئی تو میں اس کے اور اس کے رب کے ایمان کے بیچ میں حائل اور حجاب کیوں بنوں گا اب مدینہ منورہ میں خاتون رہتی تھی اس کا نام تھا ام قیس اس کو مکے کے ایک نوجوان مسلمان صحابی نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں عقد کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے عقد کرنا چاہتے ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ عقد میں شوہر جہاں رہتا ہے وہاں بیوی کو جانا پڑتا ہے یہ کچھ الٹی گنگا ابھی چل پڑی ہے کہ بیوی جہاں وہاں وہ جاتا ہے باقی اصل قاعدہ تو یہی ہے امیگریشن میں بھی وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں شوہر رہتا ہے وہاں لڑکی جاتی ہے لیکن یہ کیسا کہ لڑکی جہاں رہتی ہے شوہر وہاں جائے یہ نکاح بہت کامیاب نہیں ہوتے وہاں کی لڑکی یہاں کا لڑکا یہ کیا ہے نو نمبر کا جوتا اور دس نمبر کا پیر اس میں فٹنگ کم ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی دیندار ہو مولوی ہو تو وہ چلا لیتا ہے وہاں والی ام قیس نے کہا کہ تم نکاح کر کے چاہو گے کہ میں مکے آ جاؤں میں نہیں آنے کی کیوں اس لیے کہ سرکار مدینہ تو مدینے میں تشریف رہتے ہیں یہ مدینے کے چاند کو چھوڑ کر شادی کر کے میں وہاں کفرستان میں کیوں آؤں گی یہ دارالایمان میں ہمیشہ آزانے ہیں نمازیں ہیں یہ بہترین نورانی ماحول ہے اس کو چھوڑ کر آؤں گی کیوں نہیں آ سکتی تو کیا کرنا پڑے گا فرمایا راستہ ایک ہی اگر تم کو نکاح کرنا ہے ہجرت کر لو نہ ایمان لائے ہو تو ہجرت کرنا لازمی ہے تم پر تم ہجرت کر کیا ہو تو میں سوچوں گی نکاح کرنے لیکن میں وہاں نہیں ہوں گی تم کو آنا پڑے گا یہ بھی بےچارا بڑا مخلص آدمی تھا شوہر تو بےچارے مخلص ہی ہوتے ہیں منظور کر لیا اور یوں کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں راتوں رات یہاں سے تیاری کر کے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ پہنچ گئے وہاں جا کر شادی کر لی ہمارے یہاں تو شادی کیا ہے قیامت کبرا منگنی کیا ہے قیامت سگرا کیونکہ چار آدمی کو بلانے کی لسٹ ہوتی ہے تو گھر والی کہتی ہے کہ تمہارا بتا تینوں پھر ان کی بھی لسٹ کے اندر نام آتا ہے تو کہ ہمارا رشتہ دار ہے چل اس کے بھی نام لکھ لیں تو کہ پہلے اپنا لوگوں نے خراب نہیں لگے تو خراب نہیں لگنے میں لسٹ لمبی ہو گئی ان کے کچھ تو کرنا سماج کو منہ بھی دکھانے کا ہے اپنی ناک نہیں کٹ جائے گی تو ناک بچانے کے لیے گجوا کٹ جاؤ تو کوئی بات کرزوں پہ قرضے کر لیے شادی کرنے والے نے بےچارے نے شادی کر لی اور دلہا اور دلہن دونوں تو ہنی مون کرنے گئے اور یہ بےچارا پیسے بھرتے بھرتے قبرستان گیا اس لیے اسلام نے کہا کہ سادہ رکھو معاملہ سمپل رکھو خرچے زیادہ مت کرو جتنا جیب ہے اتنا رکھو اور جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ لیکن ان کے سماج میں اپنے کو رہنے کا ہے اب وہ بےچارا ایک لڑکا تھا اللہ کے راستے میں گیا واپس آیا تو امیر صاحب اس کو لے کے بیٹھے کہ بیٹا تو شادی کرنے کا ہے کہاں کرنے والا ہوں اس کے ابا کو بھی لے کے بیٹھے کہ گھر میں جا کے سمجھاؤ کہ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کوئی ایکسٹرا خرچہ اپنے کو نہیں کرنا ہے اور اپنے شادی سادگی کے ساتھ کریں اس نے کہا بہت اچھا بہت اچھا امیر صاحب بالکل مجھے تو یہی کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے مجھے کوئی خرچ میرے پاس پیسہ اللہ نے دیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مساف تو آئی نہ آؤ کہ خرچ نہیں کرو کہ ایم خرچ نہیں اٹل اپن نے نہ پڑھیں آپ خرچو کریے ایم اپنے نہ پاڑی دیا ہم کو ایسا کچھ بھی نہیں اللہ نے دیا ہے تو خرچہ کرو لیکن جگہ ہونی چاہیے خرچ کرنے کی وہاں کرو اللہ نے کروڑوں روپیہ دیا ہو لیکن اس میں سے ایک پائی بھی غلط جگہ پہ خرچ کرنا اس طرح کروڑوں روپیہ ہے آپ کے پاس ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں اور مال نعمت ہے اللہ کی حدیث شریف میں فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید روا بخاری حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے روایت بیان فرمائی جو اپنے مال حلال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا اس کو شہید کا درجہ ملے لو مال کا اتنا امپورٹنٹ ہوا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کو بے حیثیت سمجھائے نہیں مال ایک ایک پائی قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائیں گے مال تیرے پاس آیا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا نے یہ دیکھا جائے گا چیک کیا جائے گا اور ایک بات سمجھ لو جب آدمی حلال کمائی محنتوں سے کماتا ہے تو وہ حرام راستوں میں اسے خرچ نہیں کرے گا لیکن جو مال آئے گا راستے حرام کے ہوں گے تو جائے گا بھی حرام والے راستے کے اندر سے اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی مال خرچ کرتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ مال آیا کون سے راستے سے کیونکہ اچھے راستے میں خرچ کرتا ہے تو حلال ہوگا غلط راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایمان والا غلط راستے میں اپنا مال حرام راستے میں کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا اب وہ بات سمجھائی وہ گھر گیا گھر جا کے وہ بوڑھیوں کو بہت زیادہ اس میں ابھی بھی جوان بچیاں بیچاری سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اپنے کو کچھ نہیں کرنے کا ہے لیکن وہ دوسیاں جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہیں وہ نہیں مانتے نہیں نہیں ان کے کہ ہمارے دن دنیا میں کتنے ہیں ہم کو ان کے قبر میں جانے کا ہے اس سے پہلے دیکھ لے ہوئے ذرا جو بھی ڈھول تاسے گھوڑا باجا جو بھی ہے وہ دیکھ لے ہوئے ہم لوگ یہ ہمارے پاس ہتھوڑا ایک گاؤں ہے وہاں ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب نے بڑی بڑی محنتیں کی تو الحمد للہ سادگی آ گئی ایک عرصے تک تو ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا گاؤں کے اندر اور کوئی لانا چاہتا تھا اس کو جا کے وارننگ دیا خبردار یہ سانپوں کا پیٹارا جو لایا تھا یہ جہنم کا سودا لایا اور جہنم کا اور موت کا مسالہ لایا تو ہم رکھیں گے نہیں اس کو توڑ ڈالیں گے آگے اتنے نیک ہو گئے تو بیچارہ ایک دلہا جو ہے اپنے دو دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا تو گھر میں سے ایک بڑھیا نے دیکھا تو پڑوس والی کو پکارا کہ دیکھ پتو دیکھ جنازہ چلا میت چلی ہے ان کے پاس کون مر گیا ان کے آپ لوگ کو اعلان بھی نہیں ہوا خبر بھی نہیں پڑی کون مر گیا نہیں کہ دیکھتے ہو جو بہت بڑا میت جا رہی ہے ارے وہ یہ تو یہ تو یہ تو نکاح پڑھنے کے لیے اپنا دلہا اس کا لڑکا جا رہا ہے پر ان کے کہ میت تو ایسی چپ چاپ جاتی ہے نا شادی ہوگا تو جرا ڈھول تاسا ہوگا گھوڑے کے اوپر یہ بیٹھلا ہوگا گدے جیسا دکھتا ہوگا اس کو کہ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے مرحوم تھے انہوں نے دیکھا گھوڑے کے اوپر جو ہے دلہا بیٹھ کے آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر یہ گدھا کون ہے الحمد دین کی محنت کی برکت سے یہ سب فضولیات سے اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے امت کی حفاظت کی اب سمجھ میں آ رہے ہیں آنکھیں کھل رہی ہیں مت ضائع کرو پیسے کو لگاؤ کاموں کے اندر اچھے کاموں میں لگاؤ اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ اللہ کے گھر کے بننے میں لگاؤ عیسال ثواب میں کچھ لگاؤ کچھ اپنے لیے آگے بھیجو آگے چلتا کرو بہت پیسے کا سڑبڑاٹ ہے تو خرچ کرنے کے راستے اللہ نے بہت بتائے ہیں پوچھو علماء بتائیں گے کہاں تم کو خرچ کر ڈالنا ہے باقی تم پانچ ہزار آدمیوں کو بھی کھلاؤنے راضی نہیں ہونے والے یہ وہ تو یہ کہیں گے پانچ قسم کا میٹھا کھلاؤ تو یہ کہیں گے کہ چھ پرکار نوڑاؤ ہیں ہوں آدھوج جی۔ کتنا بھی کھلاؤ راضی نہیں ہوگا یہ تو صحابہ کرام کا عالم تھا کہ کھلا کے خوش ہوتے تھے بھوکے رہ کر خوش ہوتے تھے ہم لوگوں کا تو عالم یہ کہ کھا کے بھی ہم خوش نہیں ہوتے ایک بادشاہ نے بیچارے نے اعلان لگا دیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے اور میں کھانا کھلانے والا ہوں گاؤں میں کوئی جگہ دھواں نظر نہیں آنا چاہیے میں کھلاؤں گا اور دو کلومیٹر سے جو ہے ویلکم اور استقبال آؤ بھگت کا معاملہ لوگوں کو کھڑے کر دیا خادموں کو دو کلومیٹر سے اور سب کو ایک ایک اتر کی بوٹل بھی دو اور ان کو ان کے کور اپنے کو نہیں چاہیے اپنے ان کو اوپر سے کور دو باقی تو کور کا بھی حساب رہتا ہے پہلے سے پوچھ لیتا ہے کیوں کھوڑاوانا چاہے دال چاول تو اس کے حساب سے کور بناتا ہے اب تو مرغیوں کو بھی فریاد ہے کہ ہماری بھی کوئی سنتا نہیں ہے હું એમ કે મરઘા મરઘા ક્યારે જ્યારે ત્યારે જ્યાં જાય ત્યાં મરઘાની બી એની અંદર શું લેવાનું લાવાડી મરઘા تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ شکریہ کا مزاج نہیں اور احسان ماننے کا جذبہ نہیں اس نے بیچارے نے اتنا کرنے کے بعد اپنے جاسوس چھوڑے کہ آج تو میری تعریف کے لوگ پل باندھیں گے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے یوں کہا کہ یار سب پیسے تو اصل میں اپنے جو ہے نا اپنوں نے دیے تھے ٹیکس بھر بھر کے دیے تھے نا اپنے کو کھلایا اس میں کیا اس نے نوائی کر دیا اب وہ بےچارے لڑکے نے جا کے سمجھایا تو وہ بڈیوں نے کہا کہ بیٹا تیرے کو یہ کس نے سمجھا دیا تیرے کو کس نے بولا تھا جماعت میں جانے کے لیے کائے کو گیا تو کتنا بگڑ گیا دیکھا پہلے کتنا اچھا تو خود کہتا تھا کہ اپنے بینڈ لائیں گے اپنے یہ لائیں گے نا اب تو نہ کہتا ہے کہ میں تو جو ہے سہرا بھی نہیں باندھوں گا اور سہرا کیا باندھیں گے گرمی تو تم دیکھو اب یہاں کا دلہا کہیں انگلینڈ کے دلہے کو دیکھ کے آیا تو کوٹ پہنتا ہے گرم کوٹ ایک دم ریمنڈ کا کوٹ لایا اور یہاں گلے کے اندر اتنی بڑی ہوا کے لالے پڑ گئے اندر جانے کو پسینوں پہ پسینے آتے اور اوپر سے گلاب کی پھولوں کی سیٹ ڈالی دکھتا بھی نہیں نظر بھی نہیں آتا حیران پریشان ہے ارے شادی مصیبت ہے اس کے لیے یہ سنت ہے ایک نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے سرکار نے باغ و بہار شریعت بتلائی اور یہ کیا مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے ہمارے یہاں کسی زمانے میں گھوڑے کے اوپر اندھیر کے اندر جانا ضروری ہے گھوڑے پر بیچارہ ایک دولہا بیٹھا تھا وہ گھوڑا بھی پہلی مرتبہ شادی دیکھ رہا تھا اور دولہا پہلی مرتبہ شادی کر رہا تھا ابھی وہ مجمے کے اندر آ کر گھوڑا گھبرا گیا تھا تو دوست لوگوں نے اتفاق سے ایک دلہے کو سوئی چھبائی ایک گھوڑے کو چھبائی گھوڑا رخصت ہوا بڑی تیزی کے ساتھ دلہا صاحب کو لے کر لوگ دوڑے بھی ملا نہیں گھوڑا گیا کسی کھڈے کے اندر رکھے رات کو بڑی بڑی ٹارچیں لائی وہاں سے جو ہے وہ اس کو ٹانگا ٹولی کر کے نکالا اور اسٹیج پر لا کے بٹھا کے نکاح پڑوایا کیا تو دیکھا ہاتھ کٹ گیا پیر ٹوٹ گیا اب وہ دولہا بجائے اس کے کہ نکا تو آ اور قبیل تو آ گئے وہ کہتا تھا کہ تمہارے کو کیا سمجھ میں آتی ہے میرے کو کے اوپر گھوڑے کے اوپر بٹھایا اب خدا کی قسم میری اولاد کی اولاد گھوڑے پہ نہیں بیٹھے کیا ضروری ہے شادی کے اندر گھوڑے کے اوپر بیٹھنا تو بڈھیوں نے اور ڈوسیوں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو تو ہمارا ایک نوائی کا لڑکا ہے جتنے بھی ارمان ہیں اپنے کو سب نکال ڈالنے کے نہ تیرے ابا کو کہ وہ پھٹیلی ٹوپی لا اور ان کو کہہ کہ تو احتکام میں مسجد میں بیٹھ جاؤ آٹھ دن تک رو رو کے اللہ سے دعا کرو اپنا آٹھ دن کا جتنا پروگرام ہے اللہ کامیاب کر دیں اس کی دعا بھی ان سے میں احتکام میں بٹھا دیا ان کو ویسے بھی بیچارے شادی کے اندر مردوں کا ہوتا ہی کیا ہے ایک جگہ ہم گئے شادی میں میں نے کہا مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا کہ مسجد میں وہ کام چھے بھائی میں نے کہا نکاح ہوگا نا کہ نکاح نہیں ہے شادی تو کھاوا نو نا میں تو کھائی نے بدا ہوئی گیلا کبھی تو گیارہ بجے ہمارے تو ناشتہ بھی نہیں ہوا کہ ہمیں تو کھائی نے بیجے کھاوا تیاری کرتا چھے تو آج ہماری زندگیاں جو ہے وہ بہت زیادہ رسوم میں آ گئی وہ صحابی آئے اور آ کر انہوں نے چپ چاپ نکاح کر ڈالا لیکن دربار رسالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا تذکرہ آیا کہ ایک صاحب آئے اور ہجرت کی انہوں نے اور نیت کیا تھی ان کی نکاح کرنے کی تو کیا ان کو ہجرت کا ثواب ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بالنیات ان کی نیت کیا تھی نبی یہاں ہے اس لیے آنے کی نیت تھی یا بیوی ملنے والی ہے اس لیے آئے نہیں نکاح کی نیت سے آئے وہ کل مانوا اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے جس کا اس نے ارادہ کر رکھا ہو اس کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دے دے ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نیتوں کی برکت بتاتے تھے ذرا سا اسٹیشن بدلنا ہے ارادے کرنا ہے نیت کرنا ہے دعوت کے راستے میں بتاتے ہیں ارادے کر لو آدمی خالی کھڑا ہو کر ارادہ ظاہر کرتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اجر لکھوانا شروع کر دیں اجر لکھوانا شروع کرتے اگر کوئی آدمی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اس ارادے پر ایک نیکی لکھ دو اور جب وہ بندہ نیک عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دس گنا ثواب دے دو عمل ایک کیا دس نیکیاں لکھ دو کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کے دربار میں اللہ برائی کا ارادہ کیا ہے ایک برائی لکھوں فرماتے رک جاؤ دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ مت لکھنا مت لکھنا کیوں وہ نیکی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے تو ایک نیکی لکھ دی تو برائی کا ارادہ کرنے والے کے لیے ایک برائی لکھنے میں کیا فرمایا تکلیف کوئی نہیں ہے لکھ دو فرمایا نہیں اللہ رحمان اور رحیم ہے انتظار کرو ٹھہر جا شاید میرا بندہ یہ ارادہ گناہ کا ترک کر دے برائی کا ارادہ ترک کر دے جب بندہ برائی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو ارے لیکن اس نے کوئی نیکی نہیں کیا اس نے کوئی بھلائی نہیں کیا فرمایا برائی کا ارادہ چھوڑ دینا اور برائی کا ارادہ ترک کر دینا مستقل ایک نیکی ہے لہذا نیکی نیکلی کتنا اللہ تعالی کا کرم ہے فرمایا منجا ابل حسن کی پلگوں آشروں مر جا بیاتی پلا وهم لا مو اس لیے ایک اللہ والے نے پڑوس میں بیچاری عورت کچھ لینے کو گئی تھی تو گھر میں دو روٹیاں بچی تھی ایک فقیر آیا اس نے مانگا وہ دونوں روٹیاں اٹھا کے دے دی گھر والی آئی اس نے آ کے کہا روٹیاں نہیں ہیں کہ روٹیاں تو گئی کہاں گئی کہ وہ فقیر مانگنے آیا تھا بہت ضرورت مند تھا میں نے اس کو دے دیا کہ اب اپنا کیا ہوگا فرمایا بس اب اللہ سے امید رکھو سودا اپنوں نے کھوٹ کا نہیں کیا نفے کا سودا کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی خانچے کے اندر تازی روٹیاں رکھ کر لے کر آیا رکھی گنی انہوں نے اٹھارہ نکلی کہا ہماری نہیں لے جاؤ گھر والی نے کہا اٹھارہ رکھی نہیں لے لو نہیں اٹھارہ ہے تو سمجھتی نہیں ہے میں نے یہ جو سودا کیا اس میں اٹھارہ نہیں چلے تو کتنی تم کو کتنی چاہیے کب بیس کم سے کم ہوگی روٹیاں میں نے ایسی دی ہے کہ گوشت کی بوٹیاں بھی کھینچ لائی گئی تو میں تو گوشت کے ساتھ آئلہ کھانچا پسند کروں گا گھر والی نے بہت کہا کہ آپ بینی جگہ ہے اٹھارہ ویلی لے لیو نہیں اللہ نے شکر ادا کرو انہوں نے تو رخصت کر دیا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کوئی دوسرا کھانچا لے کے آیا بڑا گوشت کا اندر پاٹیا بھی رکھا ہوا ہے اور روٹیاں کاؤنٹ کر رہی انہوں نے گنی تو دیکھا بیس روٹیاں ہیں ہاں، یہ ہمارا ہے پہلے والا اپنا نہیں تھا بیوی نے پوچھا لیکن ایسا کیوں فرما اللہ کہتے ہیں جو ایک دے گا اللہ دس دے گا میں نے دو روٹیاں دیا اللہ کے راستے میں تو اللہ کا وعدہ ہے بیس روٹیاں دنیا میں دے دیں خالی روٹیاں نہیں دیا روٹی لگا کے کھائے گا کس کے اوپر وہ بھی ساتھ دے دیا سودا سب نفے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام سلام جو لوگ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں میں ایک واقعہ ہمیشہ بیان کرتا ہوں ایک آفیسر تھے بہت بڑے آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے آج ہم نے نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے شاندار شاندار مسجدیں ہیں اور نماز پڑھنے والا کوئی نہیں مسجد مرتیا خان نمازی نہ رگے یعنی وہ صاحب نہ رگے ایک بہت بڑے آئی اے ایس درجے کے آفیسر تھے ان کا قانون تھا کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو قرآن شریف ساتھ رکھتے تھے جہاں موقع ملا کھول کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر ایک مرتبہ ان کا گورنمنٹ لیول کا ایک سفر تھا اب گیزیٹڈ آفیسر تھے تو ان کا فرسٹ کلاس کے اندر ٹکٹ بک ہوتا تھا جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو انہوں نے اسٹیشن پر پہنچ کر پوچھا کہ بھائی میرے باکسز اور بیگ آ گئی کہاں آ گئی قرآن شریف کا باکس آیا کہ نہیں وہ بھول گئے پر میں سامان اتارو واپس لیکن کیوں حضرت آپ کو وہاں کام کرنا ہے اور قرآن شریف تو ابھی اگلے اسٹیشن پہ آ جائے گا لیکن ٹرین چوک جائیں گے آپ پھر جائیں گے کب کہا میں یہ سب نہیں جانتا تم بیگیں واپس اتارو میں سفر نہیں کروں گا میں قرآن کریم کے ہمراہ سفر کرتا ہوں اور اس کے بغیر سفر نہیں کرتا لیکن حضرت صاحب قرآن تو کہیں بھی ملے گا فرمایا تمہاری عقل مندی مجھے نہیں چاہیے تمہارے مشورے نہیں چاہیے میری بیگیں اتارو میں سفر نہیں کرنا چاہتا اچھا نہیں کریں گے سفر کا نہیں ہمارے دفتر کا وقت ہے سامان گھر پہ پہنچاؤ آفس میں سیدھے چلے گئے اپنے کارکنوں میں کام شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بھائی فون اٹھایا کیا ہے بھائی کہنے لگے کہ بھائی ریلوے اسٹیشن سے بول رہا ہوں جس ٹرین میں آپ سفر کرنے والے تھے اور جس ڈبے میں آپ بیٹھنے والے تھے اگلے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے اس کے اندر آگ لگ گئی اور ڈبا جل کے خاک ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی حضرت نے سب کو سنایا کہ تم مجھے کہتے تھے کہ تنگ نظر ہے دقیانوسی مزاج کا ہے ہے اور بہت جو ہے تنگ مائنڈ نیرو مائنڈ کا آدمی ہے قرآن کریم لے کے سفر کرنا کوئی تھوڑا ضروری ہے لو اب سنو قرآن کریم کی خالی ظاہر میں میں نے حفاظت کی اور عزت کی اللہ نے میری جان قرآن کریم کی برکت سے بچا دی وہ قرآن نہیں تھا تو میں نے سفر نہیں کیا اور ہوتا تو میں سفر کرتا لیکن وہ سفر نہ کرنا اور قرآن کریم کا نہ ہونا اس کی وجہ سے اللہ نے میری حفاظت فرما دی ورنہ جاتا تو میں بھی آج کے اندر خاک ہو گیا ہوتا لیکن احترام قرآن نے میری عزت کو میری زندگی کو بچا لیا اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنائے تو جو لوگ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کے چلتے ہیں نکاح کے موقع پر نیت کریں کہ میں سرکار کی ایک سنت کو ادا کرنے کے ارادے سے نکاح کرتا ہوں کیا ہوگا اس کی برکت سے سنتوں پر ملنے والا اللہ اجر دیں گے نکاح میں برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ آنے والی جو اولاد ہے وہ نیک سالے ہوگی حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریہ صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ اگر شادی کی پہلی رات میں میاں بیوی مصروف عمل رہے اور نماز کا وقت ہو گیا نماز کا صبح کی خیال نہیں کیا رات کی نماز کا خیال نہیں کیا جس رب نے یہ خوشیاں عطا فرمائی وہ خوشیوں میں اللہ کو ناخوش کر کے پوری دنیا کو خوش کرنے اور اپنے نفس کو اور شیطان کو خوش کرنے میں لگا رہا اگر اس سے حمل ٹھہرا اور اولاد پیدا ہوئی تو آنے والی اولاد بے نمازی بھی ہوگی اور ماں باپ کی نافرمان بھی ہوگی کیونکہ ماں باپ نے پہلی رات اللہ کی نافرمانی کر ڈالی سنتوں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی سرکار نے فرمایا ہجرت کی نکاح کے لیے نکاح جائز ہے نکاح ہو گیا لیکن ہجرت کا جو زبردست ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے کوئی شہید کے شہادت کا ثواب ہو ہجرت کے بعد کچھ نہ کیا تب بھی مہاجر ایمان پر دنیا سے گیا جنتی ہو جائے گا یہ بات الگ ہے کہ سرکار نے فرمایا والمهاجر من هجر ما نغى الله عن سچا مہاجر وہ ہے جو ہجرت کے زام میں اعمال چھوڑنے کے بجائے گناہوں کو چھوڑے ہجرت کرنے کے بعد بھی گناہوں کی دنیا سے دور سفر کر کے اپنے آپ کو نیکیوں والی زندگی کے اندر سجا کر اور سنبھال کر رکھے اپنے ایمان کی حفاظت کرے یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نکاح ہونے والا ہے ہمارے شعیب بھائی کا اور عرفان بھائی کا انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کوئی دنیاوی فنکشن کر دیا جائے بہتر ہے اس موقع پر اللہ رسول کے دین کی بات ہو جائے نکاح تو ہو جائے گا جب ہو جائے گا لیکن یہ دعائیہ مجلس تھی اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے بس خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جیسے عقد نکاح کو سادہ رکھو گے فضول خرچوں سے ناجائز امور سے بچاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری زندگی میں انشاءاللہ خیر اور برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے خرافات اور بہت سی برائیاں اور بہت سے اسراف اور فضول خرچیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے ہمارے حافظ صابر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے حضرت قاری صاحب بھی تشریف لائے تھے ہمارے حضرت مولانا بھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آٹھ گاؤں میں آپ آ جائیے اور کچھ دین کی بات ہو جائے میں نے کہا کہ سات ہو کہ آٹھ ہو میں تو روزانہ سفر میں رہتا ہوں انشاءاللہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا اس لیے جو ہے میں نے سوچا آپ سے ملاقات ہو جائے کچھ دین کی بات ہو جائے اس لیے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق سلیم عطا فرمائے اور اس نکاح کو مبارک فرمائے خیر کے ساتھ تمام تقریبات اپنی پائے تکمیل کو پہنچے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ زوجین کی دونوں خاندانوں کی اور جمی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اس بستی کی اللہ حفاظت فرمائے یہاں رہنے بسنے والے جتنے لوگ ہیں تمام کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد فرمائے اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرے اللہ ان کو بھی آباد فرمائے دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں مقدر ہوں وہ آخرا الحمد اللہ تعالیٰ درود پاک عمر صلی صل على سيدنا محمد علیہ سيدنا محمد جینی اللہ خاص تغذیلنا بها جميع الحاجات تطاقرنا بها من جميع سیاد ترفعنا بها اندك عال الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحياة و بعد الممات انك على كل شيء قدیر اللہم احسن قبتنا في الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا و عذاب الاخرة لا تقتلنا بغدبك ولا تحلقنا بعذابك و قبل ذلك اللہم علب بينهم كما علبت بين آدم و حو علیہم الصلاة والسلام اللہ بین بین نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزواجل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین نکاح کو مبارک فرما باعث خیر و برکت بنا نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ فرما خاندانوں میں محبتیں عطا فرما آپس میں جوڑ عطا فرما ہر قسم کے فتنے سے فساد سے اختلافات سے اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نیک بنا ایک بنا اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما اللہ ہمارے گھروں کو تیرے یاد سے آباد فرما اللہ ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے آباد فرما اللہ ہمارے دل کو نور معرفت سے منور فرما اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ مکمل دین پر چلنے والا بنا دے سو فیصد دیندار بنا دے سو فیصد باحیا بنا دے اللہ جوانوں کی جوانی دین کی محنت کے لیے منظور فرما لے دین کی محنت کے لیے اللہ جوانوں کو قبول فرما لے ہر فرد کو قبول فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے ستے میں منظور فرما سبحان ربک رب العزت یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک ضروری اعلان ہے مدرسہ تحفیظ القرآن فیض سلیمانی جو نوساری موٹواڑ کے اندر میں ہے وہاں سالانہ انعامی جلسہ چار تاریخ کو جمعہ کو رکھا گیا ہے جس میں جناب قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکات کی صدارت کے اندر میں جلسہ ہوگا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چار تاریخ کو جمعہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرے بھائی ٹھنڈے کا نظم کیا ہے سارے حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھے اور ٹھنڈا پی کر جائیں چھبیس تاریخ جمعرات کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد